میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ کا عنوان ہے اس کا عنوان ہے عنایات شیخ بردل غمزدہ سالک عنایات شیخ بردل غمزدہ سالک فلک کا مارا ہوا دنیا کا کارا ہوا فلک کا مارا ہوا دنیا کا کارا ہوا خلق کا مارا ہوا دنیا کا دکارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہر ہار دو ہارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہر بھار دو ہارا ہوا خلق کا مارا ہوا دنیا کا دکارا ہوا کا مارا ہوا دنیا کا دھکارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہر آر ہارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہر آر ہارا ہوا جس کے دن کٹے نہ ہو دنیا کے درد و کرم سے جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد کرب سے جس کا دل زخمی ہو یا پتا کی ضرب سے جس کا دل زخمی ہو یا پتا کی ضرب سے جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتاں کی ضرب سے جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتاں کی ضرب سے جس کی رسوائی پہ خندہ ہو ساری قلب کی جس کی رسوائی سے خنداسن ہو ساری خلق دی اور ہوا اپنے کیے پر اس کو بے حد خلق دی اور ہوا اپنے کیے پر اس کو بے حد خلق دی خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھکارا ہوا کا مارا ہوا دنیا کا تارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر ہار ہارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر ہار ہارا ہوا جس کے دن کرتے ہو دنیا کے درد ہو کر جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے ہو گرم سے جس کا دل زخمی ہو یا پوتا کی درد سے جس کا دل زخمی ہو یا پوتا کی درد سے جس کی رسوائی میں پندرہ دن ہو ساری پلپتی جس کی رسوائی میں خندازن ہو ساری قلب بھی اور ہوا اپنے کیے پر کو بے حد قلب بھی اور ہوا اپنے کیے پر کو بے حد قلب بھی اس کو لینے کے لیے ہے میرا آموش کرم اس کو لینے کے لیے ہے میرا آموش کرم اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر بھرم اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ اختر بھرم اس کو لینے کے لیے ہے میرا خوش کرم اس کو لینے کے لیے ہے میرا خوش کرم رسوائی کبھی رکھے گئے اختر گرم اس کی رتوائی کبھی رکھے گئے اختر گرم میرا دل دھلے دل پر کرے گا وہ کرم میرا دل اس دھلے دل پر کرے گا وہ کرم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم میرا دل دکھ بھرے دل پر کرے گا وہ کرم میرا دل دکھ بھرے دل پر کرے گا وہ کرم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا دنیا کے ستم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم پلپ کا مارا ہوا دنیا کا دس ہوا پلپ کا مارا ہوا دنیا کا دس ہوا اپنی قسمت سے جو ہر آر ہارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہو ہر آلو ہارا ہوا جس کے دن کرتے نہ ہو دنیا کے کر جس کے دن کرتے نہ ہو دنیا کے درد ہو کر سے جس کا دل زخمی ہو یا کی سے جس کا دل زخمی ہو یا کی ضرب سے جس کی رسوائی سے خندازم ہوتا ہی قلب بھی جس کی رسوائی سے خندازم ہوتا ہی قلب بھی اور اپنے کیے پر کو بے حج قلب بھی ہوا اپنے کیے پر رسو میں حد بھی اس کی رسوا اس کو لینے کے لیے ہے میرا ہوش کرم اس کو لینے کے لیے ہے میرا ہوش کرم اس کی رسوائی کبھی رکھے گئے اختر حرم اس کی رسوائی کا بھی رکھے گرم میرا دل دو بھرے دل پر کرے گا وہ کرم میرا دل دو بھرے دل پر کرے گا وہ کرم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم بھول جائے گا وہ جس سے ساری دنیا کے ستم خلق کا مارا ہوا دنیا کا دکارا ہوا اپنی قسمت سے جو ہر ہارا پردیس میں تذکرہ وطن میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ زندہ شہد کا فیض اور اس کی مثال اب تیسری نصیحت سنو مولانا رومی نے فرمایا قید در اقتناس مرد زندانی دیگر راہ خلاص ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا قید سے نہیں چھڑا سکتا چھڑانے والا باہر سے آتا ہے جز مگر نادر یقے فردان ہے تن بزندہ روح ہو کیوان ہے مگر وہ خاص بندے جن کا جسم تو قید خانے میں ہے مگر ان کی روح آزاد ہے قید خانے سے باہر ہے مرتبہ روح میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں مرتبہ جسم میں دنیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں تاکہ جسم زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو روحانی مرتبہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے باہر رہتے ہیں اور دنیا کے قید خانے سے دوسروں کو باہر نکالتے رہتے ہیں یعنی غیر اللہ کے تعلقات سے آزاد کراتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب روح کا جسم سے تعلق اور کنیکشن ختم ہو گیا اب وہ دوسروں کو قید خانہ تعلقات سے نہیں چھڑا سکتے مرے ہوئے بزرگوں کا قید تسلیم مگر وہ اصلاح نہیں کر سکتے اصلاح زندہ بزرگوں سے ہوگی اچھا یہ بتاؤ کہ ایک پائلٹ کا انتقال ہو گیا اور وہ قبر میں ہے کسی نے کہا کہ اس جہاز کو ہمارا مردہ پائلٹ روحانی طریقے سے اڑا رہا ہے آپ اس پائلٹ کے کتنے ہی بڑے عاشق ہیں لیکن اس جہاز پر بیٹھیں گے کوئی لاکھ کہے کہ مردہ پائلٹ میں بڑی روحانی قوت ہے اب اس جہاز کو پائلٹ کی ضرورت نہیں تو آپ اس کی بات مانیں گے بس جن بزرگوں کا انتقال ہو گیا ان کا فیض تو تسلیم ہے مگر اب وہ اصلاح نہیں کر سکتے اصلاح ہوتی ہے زندہ بزرگوں سے یہ حضرت تعمیر رحمت اللہ علیہ کا مضمون بیان کر رہا ہوں سن لو اور آنکھیں کھول لو وہ آخر ادا الحمد للہ جب امرت طلبا کے متعلق اہل مدارس کو خصوصی ہدایت امرت انہیں ان لڑکوں کو کہتے ہیں جن کے ابھی داڑھی موچ آنے کا وقت نہیں آیا ہوتا نوجوانی کی عمر ہوتی ہے جیسے بارہ تیرہ برس کے بچے بلکہ دس برس سے احتیاط شروع کر دینی چاہیے دس برس کے بچے ہم تو حضرت کو دیکھا آٹھ نو برس سے ہی حضرت آٹھ نو برس والوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے ایسے لڑکے جن کے ابھی داڑھی مجھ نہ آئی ہو تو دس بارہ برس سے لے کے اور اٹھارہ بیس برس اور اگر داڑھی آ بھی گئی ہو لیکن بعض چہروں میں کشش باقی رہتی ہے اصل تو حضرت نے فرمایا اس کا معیار یہ ہے کہ جن کی جن کو دیکھ کر میلان پیدا ہوتا ہو اور میلان کے معنی دل کا میلہ ہو جانا جن کو دیکھ کر دل میلہ ہوتا ہو اور ایسے لڑکوں کو نہیں دیکھنا چاہیے تو امرت ان لڑکوں کو کہتے ہیں پہلے مدارس کو خصوصی ہدایات حضرت والا ایسے لڑکوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں ایک بات اور یاد آئی کہ تقوا کو برباد کرنے والے اس زمانے میں دو کتنے ایک عورت کا ایک امرت کا امرت اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کے داڑھی موج نہ آئی ہو یا آئی ہو تو ہلکی ہلکی سی ہو اور اس کی طرف میلان ہوتا ہو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں مقبل جب سامنے سے آ رہی ہوگی تو آگے ایک شیطان ہوتا ہے اور ادا کانک مد بے جب جا رہی ہو تو ایک شیطان پیچھے ہوتا ہے دونوں طرف سے ایک ایک شیطان ایمان کو تباہ کرتا ہے اس لیے عورت آئے تو اس کے آگے اس کو آگے سے بھی مت دیکھو اور جائے تو اس کا پیچھا بھی مت دیکھو یہ حدیث کا مضمون ہے اختر کا نہیں ہے اور حضرت سفیان سوری نے فرمایا کہ امرت لڑکوں کے ساتھ دس شیطان رہتے ہیں اس لیے امرت لڑکوں کا کتنا زیادہ اشد ہے عورت کے ساتھ تو یہ بھی خطرہ ہے کہ حمل ٹھہر جائے اور کلئی کھل جائے جس سے رسوا ہو جائیں اور پٹائی ہو جائے لیکن لڑکوں کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لڑکوں سے زیادہ احتیاط کی ہے کیونکہ عورتوں سے مولوی آدمی شرماتا ہے کہ عورت کو دیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اور خود عورتیں کیا کہیں گی کہیں گی کہ اے بہن ایک ملا تم کو دیکھتا جا رہا تھا اور لڑکوں سے نفس دس بہانے بنا لیتا ہے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے یہ میرا بھانجا ہے میرا بھتیجا ہے لہذا لڑکوں سے سخت احتیاط کرنی چاہیے خصوصاً اہل مدارس کو محتمین کے ذمے فرض ہے کہ کسی لڑکے سے خدمت نہ لے اور نہ لے دے نہ لینے دے محترم کی طاقت بڑی ہوتی ہے ڈنڈے کے زور سے منع کر دے کہ دیکھو کوئی استاد بھی ان لڑکوں سے جن کے داڑھی مونچھ نہ آئی ہو خدمت نہ لے ہاتھ پیر نہ دبوائے خدمت لینی ہے تو جن کی ایک مٹھی داڑھی آ گئی ہو اور ان میں کوئی کشش بھی نہ ہو ایسوں سے خدمت لو کم داڑھی والوں سے بھی بچتے رہو المتقی من یتقی شبہات متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچتا ہو جس کی ہلکی ہلکی داڑھی آ رہی ہو ابھی اس میں شبہ گناہ باقی ہے بس مقمین کو چاہیے کہ جہاں مطالعہ وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے وہاں اخلاق کی بھی نگرانی کرے کہ کوئی استاد کسی بچے سے خدمت نہ لے اپنی خدمت خود کر لے پانی لینا ہے خود ہی لے لو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہیں ان سے کام لو لیکن میں قاتل ہے زہر زہر قاتل مت کھاؤ قاتل زہر قاتل مت کھاؤ لڑکوں سے ربط ضبط مت رکھو بس میری یہی نصیحت ہے اور سارے عالم میں اسی نصیحت کو پھیلاتا ہوں ایک تو نظر کی حفاظت عورتوں سے اور لڑکوں سے خصوصاً لڑکوں سے بہت حفاظت کرو اور دوسرے دل کی حفاظت کرو گندے خیالات نہ لاؤ اس کے بعد حضرت والا نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرما لے اور بیان کی تعبیراتی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے قبول فرما لے ہمارے بھائیوں کو اس سے نفع عظیم نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد و و صحبی اجمائی اس کے بعد حضرت والا ڈربن واپس ہوئے اور حضرت والا کے کمرے میں کچھ احباب جمع ہو گئے کسی نے عرض کیا کہ یہ میرے دوست ہیں ان کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں کوئی لڑکا نہیں ہے دعا فرما دیں حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یہ بولی مئی عشاس بولی میں جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور پہلے لڑکی کا نام لیا جس سے لڑکیوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا نہ لڑکا نہ لڑکی اور جو ہوں ہوں وہ ہنا تھا ماں تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں بیان فرمائی پانچویں کوئی قسم نہیں ہے بلکہ لڑکی والے کے لیے تو مبارک بادی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بہت ہی خوش قسمت ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے دادا نہیں بنے اور نوازوں سے آپ کی اولاد چلی لہذا جو نانا بن جائے اس کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ سنت غیر اختیاریہ اس کو حاصل ہے اس لیے لڑکی ہو تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بنا تقبل منا کا تصویر دعا کر لو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے رہا کر پڑھ لیا اللہ اس کا عمل کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے ذات والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو درد تھا نگاہوں کی حفاظت کا اور دل کی حفاظت کا اور لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی ہر طرح کے فتنے سے اللہ ہماری ہماری حفاظت بھی فرمائیے اور ہم کو اپنی حفاظت کی توفیق دیجیے اللہ جو آپ نے ہم کو ہمت عطا فرمائی ہے اس تقوا کے اختیار کرنے کے لیے اے اللہ اس ہمت میں بلا شبہ ہم چوری کرتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں نالائقیاں کرتے ہیں اے اللہ مگر آپ بھی بڑے کریم ہیں اے اللہ آپ نے کرم کا معاملہ فرمائی اے اللہ ہم کو اس ہمت کے استعمال کی توفیق بھی نصیب فرمائیے اور غیر سے اللہ اپنی امداد فرمائیے ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اللہ ہمیں جذب فرما لیجئے ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجئے ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے دست بخشا جانے بے زنجی ماں دست بخشا جانے بے زنجی ماں دست بخشا جانے بے زمجی ماں آخری بردست بر بازو آخری بردست بر بازو آفرین بردست و بازو تو اے خدا ہی بندرا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن یا کریم العفو ستار العیوب انتقام از ما مکش اندر ذنوب باب رحمت پر تیرے شاہ جان دے رہا ہوں دستکے یا ہو فغاں جان میں جوراں کو از راہ نہاں جذب کر لے اے میرے جذاب جان اے تو کس جانے نہ گش تجانے دست فضل تس گر جہاں رساں کر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلی قبل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر ست ہو فخر اولیا گبر ست ہو فخر اولیا جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر ست سالہ ہو فخر اولیا اے میرے جزا جان ہم بہت نالائق ہیں ہم بالکل آپ کو بھولے ہوئے ہیں آپ سے غافل ہیں اور آپ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں اے اللہ ہمارا ہاتھ خود ہمارے پیر کو کھا رہا ہے اے اللہ اپنا فضل خاص فرما اے اللہ ہم کو اس خسارے سے اس نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما لے ہم سب کو جلد فرما کر اپنا خاص پیارا اور مقبول بنا لے یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اے اللہ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے یا اللہ یا رب کریم اللہ اللہ ہمیں نہ مراد نہ فرما الہی کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا اللہ ہم کو نہ مراد نہ فرمائیے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اے اللہ کسی اور کے تو نہیں اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کون ہے آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا خدا نہیں کوئی دوسرا دروازہ نہیں اے اللہ آپ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا اے اللہ اپنا فضل خاص فرما اپنی رحمتوں کی بارش فرما اپنے فضل کی بارش فرما اے اللہ برکتوں کا نزول فرما اللہ گناہوں سے بچنے کی پوری پوری توفیق نصیب فرما ہر ہر گناہ سے بچنے کی چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اے اللہ گناہوں سے گناہ نفرت پیدا فرما اے اللہ گناہ کرنے سے بہتر موت کو ترجیح دینے کی ہم ہمیں ترجیح دینے کی توفیق دے اے اللہ ایسا جذبہ عطا فرما دے کہ گناہ کرنے سے کے بجائے موت کو ترجیح دینے لگے اتنی نفرت پیدا فرما دے اللہ اے رب کریم ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے اللہ اپنی معیت خاصہ سے ہم کو نواز دیجیے ہم سب کو صدیقین سے خط انتہا عطا فرما دیجیے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے اور آخرت بھی بنا دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و و آلہ صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین